عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو کیا وہ اسی طرح سو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب وضو کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو دو